لکھا ہے کہ کافر اگر مسلمانوں کے کسی علاقے میں داخل ہو گئے ہوں اور کسی مسلمان عورت کو خطرہ ہو کہ کافر میرے اوپر ہاتھ اٹھا کے میری عزت کو خراب کریں گے اسے چاہیے لڑتی ہوئی شہید ہو جائے گرفتاری پیش نہ کرے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی عمر کا بچہ ہو اور اسے پتا ہو کہ کافر بد فطرت ہے اس پر کوئی غلط ہاتھ اٹھائے گا تو اس بچے پر بھی فرض ہے کہ لڑتے ہوئے شہید ہو جائے اپنے جسم پہ کسی کافر کا ہاتھ نہ لگنے دے ایسا غیرت والا مذہب ہے ایسا ایمان والا دین ہے اسلام اسی طرح غلاموں پر بھی فرض ہو جاتا ہے جہاد کی شرطوں میں سے ایک شرط جو بعد حالات میں ہے کہ آدمی پر قرضہ نہ ہو جس آدمی پر قرضہ ہو وہ پہلے قرض ادا کرے اس کے بعد جائے لیکن جب کافر حملہ کر چکے ہو تو تب وہ اپنا قرضہ ادا کیے بغیر نکل سکتا ہے اسی طرح کافروں نے اگر مسلمانوں کے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہو اگر اللہ کی شریعت کافر نافذ نہ ہونے دے رہے ہوں اسلام کے شاعر پہ پابندی لگا رہے ہوں ان تمام حالات میں جہاد ایسا فرض ہو جاتا ہے کہ ان شرطوں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے ہر آدمی کو لڑنا ہوگا خواہ مرد ہو عورت ہو بچہ ہو بالغ ہو عقل ہو غلام ہو آزاد ہو ہر شخص اسلام کی غیرت کے لیے لڑے گا تاکہ مسلمانوں کی ایک چپا زمین بھی کافروں کے قبضے میں نہ چلے جائے اس پر بے شمار آیات قرآن مجید کی موجود ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو تیئیس پڑھیں جی سورہ توبہ توبہ آیت نمبر ایک سو تیئیس جی جو تمہارے پڑوس میں کافر رہتے ہیں ان سے لڑو اور اپنے دل میں ان کے لیے سختی پیدا کرو تو جو پڑوس میں بیٹھے ہیں ان سے جا کے لڑنا ہے خدا نخواستہ ہماری طرف آنا شروع ہو جائے تو ان سے تو کتاب بطری کے اولا فرض ہو جائے گا کسی کافر کو حق نہیں ہے کہ مسلمان کے کسی علاقے پر قبضہ کرے آج کشمیر پہ کافروں کا قبضہ فلسطین پہ کافروں کا قبضہ ایریٹیریا پہ کافروں کا قبضہ دنیا کے اکثر وہ ممالک پورے ہندوستان پہ کافروں کا قبضہ حالانکہ یہ دارالاسلام تھا جو زمین ایک دن کے لیے دارالاسلام رہی ہو اس پر اگر کافر قبضہ کر لیں مسلمانوں پہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس زمین کو چھڑائے اور جب تک اس زمین کو نہیں چھڑائیں گے مسلمان کبھی عزت و عظمت حاصل نہیں کر سکتے ذلیل ہوتے جائیں گے اور زمین ان کے پاؤں سے اسی طرح سے نکلتی جائے گی بکرا ایک سو نوے جو تم سے لڑنے کے لیے آئے ان سے لڑ پڑو اس سے معلوم ہوا کہ جب کافر حملہ کرے تو مسلمان کے لیے فرض ہے کہ اس کو جواب دے پیچھے نہیں ہٹ سکتا اس صورت میں یہ کل ہم اس پر انشاءاللہ بحث کریں گے آج جو کچھ آپ حضرات نے یاد کیا اس کا خلاصہ جہاد کے معنی کیا ہے سب کو یاد رہیں گے یہ سارے آج دل سے کہہ دیں ساری زندگی تعریفیں تعویلیں کی ہوں گی آج کہہ دیں جہاد کے وہ جہاد جو اسلام میں فرض ہے اس جہاد کے معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے اس کے معنی ہے قتال فی سبیل اللہ یہ مسلمانوں پہ واجب ہے سنت ہے مستحب ہے کس کی طرح فرض ہے نماز کی طرح فرض ہے اس کی فرضیت کی دو قسمیں ہیں ایک فرض عین اور ایک فرض کفایا کل ہم بحث کریں گے فرض عین کسے کہتے ہیں اس پر قرآن مجید کی کون کون سی آیات ہیں اور فرض کفایا کسے کہتے ہیں اس پر آیات کون سی ہیں اور آپ حضرات کے سامنے جس طرح آج جہاد کی شرطیں رکھ کے آپ سے پوچھا ہے میں نے تو کوئی فتوا نہیں دیا کہ شرطیں موجود ہیں کہ نہیں تو آپ کو خود میں نے بتائی شرطیں اور آپ نے وعدہ کیا کہ یہ ساری شرطیں ہم میں موجود ہیں اسی طرح میں فرض کفایا اور فرض عین کا مسئلہ بیان کر کے آپ سے پوچھوں گا کہ اس زمانے میں آپ کی نظر میں جہاد فرض عین بنتا ہے یا فرض کفایا بنتا ہے بہرحال یہ تو کل ہی اس پر بات ہوگی انشاءاللہ اور اسی طرح سے کچھ اور موضوعات بھی اور کل باقاعدہ سورہ انفال کا ترجمہ بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان پانچ دن میں سورہ انفال پوری پڑھا دیں آپ لوگوں کو اس میں کچھ اعراب وغیرہ بھی بیان ہوں گے جہادی نکات بھی بیان ہوں گے کچھ مسائل اور حکامات بھی بیان ہوں گے کوشش کریں کہ قرآن مجید اپنے ساتھ لایا کریں ایک کاپی اور قلم بھی ساتھ لائیں تاکہ جو خاص بات ہو عام بات لکھ لیں بلکہ قرآن مجید اگر اس بڑے سائز کا لیں اور اس کے حاشیے پہ کچے پینسل سے لکھتے رہیں تو وہ آپ کے لیے مستقل یادگار رہے گی یہ اس لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا شرن اس کا جواز موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہاد کی سمجھ عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین علی رسول الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وعطيوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين سورة الأنفال سورة الأنفال مدنية کئی مفسرین حضرات کا فرمانا ہے کہ سورت الانفال مدنیتن بدریتن کیونکہ اس میں غزوہ بدر کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور غزوہ بدر جو اسلام کا پہلا بڑا غزوہ ہے قرآن مجید کی تین صورتوں میں بیان ہوا ہے اور ان میں زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ انفال میں بیان ہوا ہے اس لیے اس صورت کا ایک نام سورت البدر بھی ہے ماں قبل کے ساتھ اس صورت کے تعلق سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ سورت الانفال کی ساری آیتیں مدنی ہیں بعض مفسرین کے ہاں لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نزلت بعد البقرہ کہ یہ سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس کی ساری آیات مدنی ہیں سوائے سات آیات کے اور وہ سات آیات شروع ہوتی ہیں وہ عید یم بکل لدین جس میں کافروں کی اس سازش کو بیان کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی انہوں نے کس طرح سے کوشش کی تھی کس طرح سے سازش کی تھی ان آیات کو مکی کہا جاتا ہے مدنی اور مکی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ مدنی وہ آیات ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی یہ کہنا کہ مدنی وہ آیات ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بہت سی آیات بدر میں نازل ہوئی بہت سی آیات عہد میں نازل ہوئی بہت سی آیات تبوک میں جا کر نازل ہوئی تو جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی آیات کہا جاتا ہے اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی آیات کہا جاتا ہے سورہ انفال کا ما قبل کے ساتھ ربط ما قبل سورہ آراف میں مشرقین کی خرابیوں کو بیان کیا گیا تھا اسی طرح سے یہود و نصارہ کی بہت ساری خرابیوں کو بیان کیا گیا تو مشرقین اور یہود و نصارہ کی خرابیوں کو بیان کرنے کے بعد ان کا علاج کہ اگر مشرقین اتنے خراب ہیں اتنے گندے ہیں تو وہ یقیناً مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے جب یہود و نصارہ اتنے خطرناک عقائد رکھتے ہیں تو وہ یقیناً مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے تو ان کا علاج کیا ہوگا تو سورہ انفال لا کے علاج بتایا گیا کہ ان کا علاج ہے جہاد فی سبیل اللہ اور ما قبل کے ساتھ اسمی تعلق یہ ہے کہ انفال جمع نفل کی اور نفل کہتے ہیں مال غنیمت کو تو اشارہ دیا گیا کہ ان مشرقین کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے جس طاقت کے ذریعے سے وہ بڑے بڑے مسلمانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں وہ مال ہے یہود و نصارہ کے بعد سب سے بڑی طاقت جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں وہ مال ہے اچھے اچھے نیک لوگ بےچارے مال کے چکر میں پھنس کے مرتد اور کافر ہو جاتے ہیں حالانکہ ہر مسلمان کے علم میں ہے کہ جتنی روزی اللہ رب العزت نے اس کے لیے لکھ دی ہے وہ اسے مل کر رہے گی اور روزی اللہ تعالی نے اپنے ذمے لازم کی ہے وہ رز خا و رضا اللہ اللہ کہا تحمل یرز تم لیکن پھر بھی کافر جب نوٹ دکھاتے ہیں تو بہت سے مسلمان گمراہ ہو جاتے ہیں کرائے کے قاتل بن جاتے ہیں اپنا دین بیچ دیتے ہیں اپنی بیٹیاں بے پردہ کر دیتے ہیں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں اللہ کی شریعت پر کافروں کے نظام کو نافذ کر دیتے ہیں تو ان کے پاس پیسہ سب سے بڑی طاقت ہے تو سورہ انفال میں اشارہ دیا کہ اگر تم جہاد کرو گے تو ان کا مال ان کے ہاتھوں سے چھن کر بطور غنیمت تمہارے پاس آ جائے گا اور جب کافر بغیر مال کے رہ جائے گا وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا یہ اشارہ دیا گیا کافروں کے پاس موسا علیہ سلاۃ وسلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ فرعون کے پاس جو پیسہ ہے نا اس نے ہمارے مسلمانوں کو برباد کیا ہوا ہے اس لیے ربا نت اموالہم یا اس کے مال کو تباہ کر دے تو امت مسلمہ کو ترقی دے دی گئی کہ صرف کافروں کا مال تباہ نہیں ہوگا بلکہ اگر جہاد کریں گے تو کافروں کا مال خود مسلمانوں کی ملک بن جائے گا انفال و غنائم کی شکل میں چنانچہ کافر پھر مسلمانوں کو برباد نہیں کر سکیں گے گمراہ نہیں کر سکیں گے سورہ انفال کا خلاصہ اپنے ذہن میں رکھ لیں تاکہ پوری صورت سمجھنے میں آپ حضرات کو آسانی ہو جائے بنیادی طور پر دو مسئلے سورہ انفال میں بیان کیے گئے ہیں بنیادی طور پر پہلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ جب مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کریں گے تو انہیں مال غنیمت ملے گا تو مال غنیمت بعض اوقات آپس میں لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ پیسہ خطرناک چیز ہے اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان اس کے پیچھے مر جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کی حکایات میں لکھا ہوا ہے کہ تین بھائی جا رہے تھے آپس میں دوست تھے بھائی تھے بڑا قریبی رشتہ تھا تو انہیں راستے میں سونے کی دو اینٹیں مل گئیں تو انہوں نے کہا آپس میں اسے تقسیم کریں گے لیکن انہیں بھوک لگی ہوئی تھی تو ایک تو کہا کہ تم شہر سے کھانا لے آؤ جا کر تو ہم یہاں رکتے ہیں بعد میں یہ پیسہ تقسیم کریں گے وہ جو کھانا لینے کے لیے گیا اس نے رستے میں سوچا کہ یہ دو اینٹیں ہیں پتہ نہیں ٹوٹیں گی تھوڑا مجھے کم ملے گا زیادہ ملے گا اس نے کھانے میں زہر ملا دیا کہ یہ دونوں مر جائیں گے اینٹیں میں لے لوں گا اور وہ جو دو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا اینٹیں دو ہیں آدمی تین ہیں خامخواہ ان اینٹوں کو توڑنا پڑے گا پیسہ کم ملے گا تو وہ واپس آ جائے تو ہم اسے قتل کر دیں گے تو اس طرح ایک ایک اینٹ برابر ہمیں مل جائے گی جب وہ واپس آیا تو ان دونوں نے پکڑ کے اسے قتل کر دیا پھر کہا چلو کھانا کھاتے ہیں جب کھانا کھایا تو اس میں زہر تھا تینوں کی لاشیں وہاں پڑی تھی اور سونا بھی وہیں پر موجود تھا کسی کے کام نہ آئے تو جس انسان کے دل میں موت کی یاد نہ ہو اللہ کی محبت نہ ہو وہ پیسے پہ لڑتا ہے پیسے پہ مرتا ہے جبکہ مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پیسے کو اپنے سے دور رکھ کے زندگی حاصل کرتا جو آدمی اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرے گا جتنا اپنے دوسرے بھائیوں کو دے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنی زندگی اتنی صحت اتنا سکون آتا فرمائیں گے چنانچہ مسلمانوں کی تربیت کی گئی اس صورت میں کہ جب مال غنیمت مل جائے تو آپس میں جھگڑنا نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اسے خرچ کرنا ایسی تربیت کی اس صورت میں ایسی تربیت کی کہ صحابہ کرام مال غنیمت کو پھر ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے چنانچہ مشہور شعرا کا کلام ہے کہ جب میدان جنگ میں لڑائی گرم ہوتی ہے تو ہم آگے آگے لڑنے جاتے ہیں منف عندہ قسمت الغنامی یا قسمت الفالی جب غنیمت تقسیم ہوتی ہے تو ہم چھپ جاتے ہیں ایسی تربیت ہو گئی کہ زخمی پڑے ہوئے ہیں جب آدمی کو زخم لگتا ہے اور زخم پیٹ وغیرہ کہیں لگاؤ تو پیاس بہت لگتی ہے پانی کی بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے تو زخمی پڑے تھے اور پانی مانگا کسی نے پانی لا کے دیا ابھی منہ کے قریبتا کے ساتھ والے نے آواز دی تو پانی اس کو دے دیا اس نے پینے کی کوشش کی تو اگلے کی آواز آئی اس نے اسے دے دیا تینوں شہید ہو گئے لیکن پانی کسی نے نہیں پیا ایسی تربیت فرمائی ہے سورہ انفال نے اور اس تربیت کے آثار آج تک اہل حق مجاہدین میں موجود ہے کہ وہ مال کے لیے جہاد نہیں کرتے وہ مال کی خاطر نہیں لڑتے وہ اللہ رب العالمین کے لیے لڑتے ہیں اور مال خود ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے جو اس مال کو پرے پھینکے گا یہ اس کے قدموں میں آ کر گرے گا اور جو اس مال کے قدموں میں گرے گا وہ مال اسے ذلیل و رسوا کرے گا پہلا مسئلہ یہ بیان ہوا دوسرا مسئلہ بیان ہوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً دنیا میں کافروں کا طاقتور ہونا ایک بڑا فتنہ ہے دنیا میں کافروں کا طاقتور ہونا ایک بہت عظیم الشان فتنہ ہے اور اس فتنے کو ختم نہ کیا گیا تو مسلمانوں کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی نہ عزت نہ جان نہ مال نہ آبرو نہ وقار نہ تشخص نہ ملک نہ سلطنت نہ خلافت نہ شریعت کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی اس لیے کہ کافر تو دشمن ہیں اور اگر ان کے پاس طاقت اور قوت بھی ہوگی تو وہ اہل ایمان کو تباہ و برباد کریں گے آج ہمارے مسلمان داڑھی کیوں اڑاتے ہیں اس لیے کہ انگریز طاقتور ہے ورنہ انگریز کی شکل پر تو کتے بھی لانت بھیجتے تھے آج مسلمان انگریز جیسا گندا لباس کیوں پہنتا ہے یہ پینٹ بھلا پہننے کی چیز ہے اگر انسان تھوڑی سی عقل سے غور کرے تو گدھا بھی اس کو پہننا گوارا نہیں کرے گا لیکن چونکہ ان کے پاس طاقت ہے قوت ہے اس کی وجہ سے ان کی چیزیں مسلمانوں کو اچھی لگتی ہیں اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں بری لگتی ہیں آج آج اپنے گھر میں بورچی خانہ بنایا تو امریکن کچن بنائیں گے کھانا کھائیں گے تو امریکن سسٹم پہ فلاں چیز امریکن آخر یہ کیا ہے یہ کافر تو اتنے گندے ہیں کہ ان کی پینٹ میں ایک ایک کلو پیشاب بھرا ہوا ہوتا ہے استنجا کرنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا اتنے غلیظ اور کمینے ہیں کہ وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ کتا بھی انہیں دیکھے تو شرما کے رستہ چھوڑ کے ایک طرف ہٹ جاتا ہے مرد مرد کے ساتھ شادی کر رہا ہے اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کر رہے ہیں مگر ہمارے مسلمان ان کی ہر چیز کو لے رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ طاقت اور قوت میں ان کی طاقت اور قوت کو ختم نہ کیا گیا خطرہ ہے کہ ہماری آئندہ نسل کافر پیدا نہ ہو پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے سعودی عرب کا ایک نوجوان جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ کے جدہ میں اترا تو کچھ صحافیوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ میں تعلیم حاصل کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سعودیہ کبھی ترقی کر سکتا ہے اس نے کہا ہاں اگر کعبہ کو گرا دو مسجد نبوی کو گرا دو تو سعودیہ ترقی کر سکتا ہے اس نے کہا یہ دو جگہ ایسی ہے اس کی وجہ سے دنیا بھر کے غریب لوگ یہاں آتے ہیں اپنی پرانی تہذیب یہاں چھوڑ جاتے ہیں ہم لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ان ان جگہوں کو گرا دو تو ہم بھی یورپ کی طرح ہوں گے ہماری عورتیں بھی سڑکوں پہ زنا اور بدکاری کریں گی یہی ترقی ہے نا کہ سڑکوں کے اوپر عورتیں بدکاری کریں زنا کریں جانوروں کی طرح اگر جہاد نہیں ہوگا تو آئندہ نسلوں کے کافر ہونے کا خطرہ آپ کو پتا ہے جو آدمی میدان جہاد میں لڑنے کے لیے جاتا ہے ساری دنیا میں اسلام کے جتنے کام ہو رہے ہوتے ہیں اس کا اجر اسے مل رہا ہوتا ہے یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے ایک آدمی اگر میدان جہاد میں ہے تو اس سال جتنے حج ہوں گے اس کا اجر اسے ملے گا دنیا میں جہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے اس کا اجر ملے گا جہاں جہاں مسجد میں عبادت ہو رہی ہے ادر ملے گا جہاں جہاں مدرسے میں عبادت ہو رہی ہے ادر ملے گا جہاں جہاں تعلیم و تربیت ہو رہی ہے اجر ملے گا جہاں جہاں دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے اس کا اجر ملے گا جہاں جہاں دین کے لیے کوئی کوشش ہو رہی ہے ادر ملے گا اس لیے کہ مجاہد اسلام کا محافظ ہے اسلام کا جو عمل بھی ہو رہا ہوگا اس کا اجر مجاہد کو ملے گا اور یہ چیز احادیث صحیحہ صحیح سے ثابت ہے احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور اپنے وقت پہ انشاءاللہ میں وہ حادیث آپ حضرات کی خدمت میں حوالے کے طور پہ حوالے کے ساتھ پیش کروں گا انشاءاللہ اس لیے اللہ میں حجر وغیرہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی مسجد بنا دے تو مرنے کے بعد اسے اجر ملتا رہے گا جب تک مسجد قائم رہے گی لیکن خدا نخواستہ مسجد ختم تو اجر بھی ختم جس آدمی نے کوئی کتاب لکھی مرنے کے بعد اجر ملتا رہے گا جب تک اس کتاب سے لوگ دینی استفادہ کر رہے ہیں لیکن اگر دینی استفادہ ختم تو اجر بھی ختم لیکن کہا جس نے ایک رات جہاد میں پہرا دیا مرنے کے بعد قیامت تک اس کا اجر لکھا جائے گا اس لیے کہ اس نے مسجد نہیں بنائی اس نے کتاب نہیں لکھی اس نے اسلام کا تحفظ کیا تو جب تک اسلام رہے گا اسلام کے تمام اجور اس کے پاس پہنچتے رہیں گے اور یہ حادی سے ہادی سے صحیح سے ثابت ہے تو دوسرا قانون جو اس صورت میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں اگر دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو کافروں کو کبھی طاقتور نہ بننے دینا اگر تم نے کافروں کو طاقتور بننے دیا تو تمہاری کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی اس وقت تک کافروں سے لڑتے رہنا لا ای قوت القفری یہاں تک کہ کافروں کی طاقت باقی نہ رہے وہ یقون دین و کلّہ اور دین اللہ کا ہو جائے اس وقت تک تمہیں خود ذبح ہونا پڑے اپنے بچے ذبح کرانے پڑے اپنی لاشوں کے ٹکڑے کرانے پڑے اپنی گردن کے مینار تعمیر کرنے پڑے اپنی کھوپڑیاں اللہ کے رستے میں کٹوانی پڑے کٹواتے رہنا لیکن کافروں کو طاقتور نہ ہونے دینا اگر کافر طاقتور ہو گئے وہ اللہ کو گالی دیں گے وہ اللہ کے نظام کو ذلیل کریں گے وہ رسول اللہ کے طریقوں کو رسوا کریں گے وہ مسلمانوں کی شکل بدلیں گے وہ مسلمانوں کا مزاج بدلیں گے وہ مسلمانوں کا نظریہ بدلیں گے وہ مسلمانوں کی سوچ بدلیں گے وہ مسلمانوں کا دین بدلیں گے ولن ولن تردا یہود حتیٰ بھی ملتہم ہوں یہود اور نصارہ مسلمانوں کی ملت اور دین کو بدلنا چاہتے ہیں انہیں مرتب اور کافر بنانا چاہتے ہیں اور ادنا کام یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کوئی مسلمان مسلمان نہ رہے تو ایسے ظالموں کے پاس طاقت نہیں چھوڑنا یہ سورہ انفال کا پیغام سورہ انفال میں مجاہدین کی پچیس صفات کو بیان کیا گیا کتنی صفات پچیس صفات اور انیس کے قریب جنگ کے قانون بیان کیے گئے ہیں جنگ لڑنے کے طریقے ہمارا رب ہمیں جنگ لڑنا سکھاتا ہے تو دنیا میں کوئی ہے جو ہم سے لڑ سکے گا کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو مسلمان سے لڑ سکے اس لیے کہ مسلمان کو لڑنے کا طریقہ اللہ نے سکھایا ہے اور خود حضور نے لڑ کے دکھایا ہے ہمیں اس لیے چند ہزار مجاہدین ہیں اور انڈیا کی سات لاکھ فوج ہے دس سال ہو گئے ناک رگڑ رہی ہے ابھی تک سری نگر کی یا پورے مقبوضہ وادی کی ایک گلی کو بھی مجاہدین سے خالی نہیں کرا سکے کوئی ماں کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو مسلمانوں سے لڑ سکے اس لیے کہ ہمارا اللہ ہمیں لڑنا سکھاتا ہے انیس کے قریب جنگ کے اصول سورہ انفال میں بیان ہوئے اور بیس کے قریب جہاد کے فوائد بیان ہوئے یہ پورا خلاصہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے پہلے جو مجاہدین کی صفات بیان ہوئی ہیں ایک اچھا مجاہد کون سا ہوتا ہے ان صفات کو لکھ لیجئے مجاہدین کی پہلی صفت فتح اللہ مجاہد میں تقوا ہوگا اللہ کا ڈر ہوگا جو پیسہ کھانے کے لیے جہاد کرے گا وہ مجاہد نہیں ہے جو اموال غنیمت میں خیانت کرے گا وہ مجاہد نہیں ہے تو پہلی صفت کیا ہے مجاہد کی تقوا دوسری صفت اصلاح ذات البین مجاہدین کی زبان اچھی ہوتی ہے اور آپس میں ان کی گفتگو محبت والی ہوتی ہے اس کی تشریح میں آیت کے دوران عرض کروں گا تیسری صفت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ بیان ہوئی ہے چوتھی صفت اللہ کا خوف جب کوئی گناہ کی نیت کرے اور اسے کہہ دیا جائے اتق اللہ اللہ سے ڈر تو گناہ سے رک جائے اللہ کا اتنا خوف پانچویں صفت قرآن مجید سے تعلق کہ جب قرآن کی آیتیں مجاہد سنتا ہو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا قرآن کی آیت سنے یا حضور کی حدیث سنے بس دیوانہ وار اس کے اوپر اللہ کا عشق اور رسول کی محبت سوار ہو جائے اور ساری دنیا کا خوف اس کے دل سے نکل جائے قرآن سے تعلق چھٹی صفت توکل وعلا ربیہم یتوکلون ساتویں صفت اقامت صلاح مجاہدین نمازوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں جو نمازوں کا بیڑا غرق کرتے ہوں وہ مجاہد نہیں بن سکتے اللہ دینا یقین سلا آٹھویں صفت و مما رزق نافکون خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں مجاہد وہ نہیں ہوتا بس دوسروں سے پیسہ لے لے کے جہاد کرتا رہے جتنا موجود ہے اتنا خود بھی خرچ کرتے ہیں ہم وہاں جیل میں تھے تو ساتھیوں کے پاس بیس بیس پچیس پچیس روپے ہوتے تھے صرف پھر آپس میں ترغیب دیتے تھے کہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے تو کوئی اپنے بیس روپے میں دس روپے خرچ کرتا تھا اللہ تعالیٰ کسی کے کروڑوں اربوں کا محتاج نہیں ہے اللہ مومن کے دل کو دیکھتا ہے کہ کون کتنا خرچ کرتا ہے آج ہمارے مالداروں نے ایک ہی نیت کر لی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کر کے جائیں تاکہ مرنے کے بعد حساب دے دے کے مرتے رہیں زلیل ہوتے رہیں اور غریبوں نے ایک ہی کام شروع کر دیا ہے کہ لوگوں سے مانگتے رہیں بس اس فکر میں زندہ رہے کہ پتہ نہیں کب مالدار ہوں گے جا کے حالانکہ غربت تو ایک فخر کی چیز مالداری ایک آزمائش اور غربت فخر کی چیز ہے اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کو اختیار فرمایا تھا مالداری آزمائش ہے مالدار نے اگر مال اللہ کے لیے لگایا تو کامیاب ہو گیا بہت اونچا چلا گیا اور اگر جمع کرتا رہا گنتا رہا جمع معلوم و دادا خوش ہوتا رہا اب ایک لاکھ ہو گیا اب ایک کروڑ ہو گیا اب ایک ارب ہو گیا فلاں ہو گیا اور مر گیا پیچھے اولاد اس کے پیسے سے گناہ کرتی رہی تو و خار ہو گیا سعود کون ماں سی بکیلو بھی یوم القیاما قیامت کے دن یہ مال گلے میں لٹکا ہوا ہوگا تو ہر حال میں خرچ کرنا چاہیے جو غریب ہے وہ بھی خرچ کرے جو مالدار ہے وہ بھی خرچ کرے اس لیے مجاہدین کی صفات انفاق فی سبیل اللہ نوی صفت استغاثہ مجاہدین کسی سے مدد نہیں مانگتے صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں کسی دنیا کی سپر پاور کو سپر پاور نہیں مانتے ہر کسی کو صفر پاور مانتے ہیں ایک اللہ کی طاقت کو سپر پاور مانگ کے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اسے کہتے ہیں استغاثہ و استغیثون ربکم دسویں صفت ثابت قدمی جب مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے جہاد کرتا ہے سامنے سے دشمن کی گولیاں آتی ہیں پیچھے سے اپنے گھر والوں کے تانے آتے ہیں رشتہ دار تنگ کرتے ہیں دوست احباب ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہر حال میں ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ کے راستے کو چھوڑ کے پیٹھ نہیں دکھاتا گیارہویں صفت دعوت جہاد پر لبیک کہنا مجاہد جب گھر آتا ہے اور دوبارہ اسے جہاد کی دعوت ملتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں جہاد کر کر کے تھک گیا بلکہ دعوت جہاد پہ لبیک کہتا ہے پرانے مجید میں سورہ انفال میں یہ صفت مذکور ہے بارہویں صفت اطاعت امیر مجاہد اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے جب تک مجاہد میں تین چیزیں رہتی ہیں کبھی ذلیل نہیں ہوتا ایک جہاد اللہ کے لیے کرے دوسرا امیر کی اطاعت کرے تیسرا اپنی جماعت کے ساتھ مخلص رہے حدیث میں آتا ہے جو مجاہد یہ تین کام کرے گا کبھی و خار نہیں ہوگا کبھی اس کے دل میں نفاق نہیں آ سکتا تیرہویں صفت شکر گزاری کو اس کے حکم کے مطابق خرچ کرنا اس کا نام شکر ہے یہ شکر نہیں ہے کہ آدمی ٹیلی ویژن کے سامنے تصویر لے کے بیٹھا ہو الحمد للہ الحمد للہ یہ شکر نہیں ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا ہے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ مسلمان تو اتنا عظیم ہوتا تھا جنت کی ہو اسے دیکھتی تھی یہ کسی عورت کو نہیں دیکھتا تھا اپنی بیوی کے سوا آج اتنا گندا ہو گیا سینما جاتا ہے پیسہ خرچ کرتا ہے کہ کسی عورت کی ٹانگیں نظر آ جائیں تو مجھے خوشی ہو جائے گی جنت کی ہوروں نے بھی اس سے منہ پھیر لیا ہے اتنا عظیم ہوتا تھا اس لیے شکر کا معنی ہے اللہ کی ہر نعمت اس کے حکم کے مطابق خرچ کی جائے پیسہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچو جوانی اللہ کے حکم کے مطابق خرچو آنکھیں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ ہو زبان اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو اس کو کہتے ہیں شکر گزاری سورہ انفال بتاتی ہے کہ مجاہد کی صفت ہے کہ اس میں شکر گزاری ہونی چاہیے مجاہد کی صفت ہے نہیں عن المنکر جہاں بھی کوئی گناہ دیکھتا ہے اسے ہاتھ سے روکتا ہے ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکتا ہے زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں اسے برا سمجھتا ہے پندرہویں نشانی اموال اور اولاد کی قربانی مجاہد اپنے مال اور اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور اسے سعادت سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی اولاد کی قربانی یا مال کی قربانی قبول فرما لے سولہویں صفت مجاہد کی کافروں کی طاقت کو توڑنے کا جنون اس پر سوار ہوتا ہے کافروں کی طاقت کو توڑنے کا جنون اس کے دماغ پہ بالکل برداشت نہیں کرتا کہ یہودی طاقتور ہو مشرق طاقتور ہو کافر طاقتور ہو منافق پاگل ہو جاتا ہے اور اس پر پوری محنت کرتا ہے کہ اللہ کا کوئی دشمن زمین پہ طاقتور نہ ہو عزت سے نہ پھرے اس لیے کہ اللہ کا دشمن زمین پہ عزت سے پھرے گا تو اور لوگ بھی دشمن بنیں گے اللہ کے اور اللہ کا دشمن ذلیل ہوگا تو کوئی آدمی کفر کافر ہونا گوارا نہیں کرے گا اگر سارے کافر بھنگی ہوں گندگی اٹھانے والے تو کیا دنیا میں کوئی کافر ہونا گوارا کرے گا آپ نے تو کافروں کو چیئرمین بنا دیا اس وجہ سے سارے لوگ کافر ہونا گوارا کرتے ہیں مجاہد کی صفت یہ ہے کہ اس پر جنون سوار ہوتا ہے کافروں کی طاقت کو توڑنے کا سترویں صفت مجاہد کو جب مال غنیمت ملتا ہے یا اجتماعی اموال لوگوں کا چندہ وغیرہ ملتا ہے اس کی تقسیم شرح طریقے پہ کرتا ہے خود نہیں کھا جاتا اسے جو خود کھا جاتا ہو وہ مجاہد نہیں ہو سکتا اٹھارہویں صفت مجاہدین آپس میں نزا سے بچتے ہیں آپس میں اختلافات نہیں ڈالتے انیسویں صفت مجاہدین میں صفت صبر ہوتی ہے صبر کی تشریح بہت زیادہ ہے جب صبر کا وقت اس میں سورہ انفال میں ذکر آئے گا میں انشاءاللہ صبر کی تشریح عرض کروں گا ویسے جیل میں جو آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی توفیق دی ہے یہود کی چالیس بیماریاں اس میں صبر کی بہت عمدہ تشریح تفصیل سے کی گئی ہے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کو دیکھ لیجئے گا تو صبر کے حقیقی معنی نصیب ہو جائیں گے صفت صبر اسی طرح مجاہد کی صفت یہ ہے کہ وہ تکبر اور ریاکاری سے بچتا ہے یہ جو بندوق ہے نا اس کا نشہ ہے تھوڑا سا یہ جب ہاتھ میں آتی ہے تو بعض دفعہ چال بھی بدل جاتی ہے چال بدل جاتی ہے جب وائرلیس سیٹ ہاتھ میں ہوتا ہے تو چال اور بدل جاتی ہے تو مجاہد کو سمجھایا گیا ولا تکون کل دینا خراج دیا و ریا الناس مجاہد تکبر نہیں کرتا ریاکاری نہیں کرتا کلاشن کو ہاتھ میں آ گئی تو سر جھک جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طاقت ہے یہ میری طاقت نہیں ہے ہم نے اپنے تنظیم کے ساتھیوں کو بتایا ہے کہ جب تم گاڑیاں چلاؤ تمہارے پاس مجاہدین کے پاس اچھی گاڑی ہوتی ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ دنیا کو پرے پھینکتے ہیں اللہ دنیا ان کو خود پھینکتا ہے خود دیتا ہے ان کے قدموں میں آ کر لوگ جلتے رہتے ہیں کہتے ہیں امریکہ نے ان کو گاڑیاں دی ہیں امریکہ گاڑیاں نہیں دیتا امریکہ ہمیں گالیاں دیتا ہے اور گولیاں دیتا ہے اور ہم بھی اسے گولی دیں گے انشاءاللہ سارے مسلمان یہ گاڑیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور دنیا پریشان ہوتی ہے کہ مجاہدین کے پاس گاڑی کیوں آ گئی یہودیوں کے پاس ہیلی کاپٹر ہو مسلمان کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور مجاہدین جو اپنی جان قربان کر رہے ہیں اگر ان کے پاس اچھی گاڑی آ جائے مسلمان بےچارا تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے انا و الہ راجعون میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر لوگوں کو مجاہدین کی فضیلت معلوم ہو جائے ہر آدمی کہے گا کہ مجاہد میرے کندھے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گاڑی تو دور کی بات ہر آدمی اپنا کندھا پیش کرے گا تو ہم نے اپنی تنظیم کے ساتھیوں سے کہا کہ جب گاڑی چلاؤ تو تکبر سے نہ چلاؤ سامنے کوئی غریب رکشے والا آ گیا موٹر سائیکل والا آ گیا سائیکل والا آ گیا بریک لگا دو تاکہ وہ عزت سے گزر جائے مجاہد کو زیب نہیں دیتا کہ اپنی طاقت کا استعمال مسلمانوں کے خلاف کرے سیکھ کر آئے اور اب لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں زمینوں پر جھگڑے شروع کر دیے نہیں مجاہد ہمیشہ مسلمانوں کے لیے نرم ہوتا یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے عزلت ان المؤمنین مسلمانوں کے لیے نرم و عزت ان الکافرین کافرین کافروں کے لیے سخت شدم مجاہد کی صفت ہے جو اپنوں پر دھوس جماتا ہو وہ مجاہد نہیں ہو سکتا قطعی طور پہ جس کی گن اپنوں پہ چلتی ہو جس کی قوت اپنوں کے خلاف استعمال ہوتی ہو وہ مجاہد نہیں ہو سکتا اکیسویں صفت مجاہد ہمیشہ جہاد کی تربیت میں لگا رہتا ہے ایک ٹریننگ حاصل کی اب دوسری حاصل کر رہا ہے پہلے گھڑ سواری سیکھی بندوق سیکھی کلاشن کوف سیکھی بم بنانا سیکھا گرنیڈ کا استعمال سیکھا راکٹ لانچر چلانا سیکھا پھر ٹینک چلانا سیکھا پھر طیارہ چلانا سیکھا پھر وائرلیس کا استعمال سیکھا پھر جنگلوں میں گوریلا لڑائی کے طریقے سیکھے پھر نقشہ بنانا سیکھا پھر کافروں پہ خفیہ وار کرنے کے طریقے سیکھے پھر جاسوسی کا نظام سیکھا مستقل مسلمان ٹریننگ میں لگا رہتا ہے اور کبھی اپنی ٹریننگ کو بس نہیں کرتا جانور ذبح کرنا ہو تو تب بھی ٹریننگ کی نیت سے ذبح کرتا ہے کہ کل کیا پتا کسی روسی کو ذبح کرنا پڑے جنہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کو خراب کیا ہو ان کو ذبح کرنا تحجد سے بڑھ کے عبادت ہے اور اس سے زیادہ لذت والی عبادت ہے جب سے ہم نے یہ عبادت چھوڑی ہے ذلیل ہو رہے ہیں ہم لوگوں نے عبادت کے اپنے معنی گھڑ لیے کہ باوضو کھڑے ہوں سر جھکایا ہو تو یہ عبادت ہے عبادت وہ ہوتی ہے جس جس کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہو اللہ تعالیٰ نے کہا نماز عبادت ہے ہم نے کہا سر آنکھوں پہ اللہ نے کہا تیر چلانا بھی عبادت ہے ہم نے کہا سر آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرنا عبادت ہے ہم نے کہا بہت اچھا اللہ نے کہا کسی کی گردن کاٹنا بھی عبادت ہے ہم نے کہا بہت اچھا جس چیز کو اللہ عبادت قرار دے گا ہم اسی کو عبادت مانیں گے اور اس عبادت کو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ مستقل ٹریننگ میں لگا رہتا ہے مجاہدین کی صفت یہ ہے کہ صلح اور جنگ کے معاہدوں پر نظر رکھتے ہیں دنیا میں جو حالات ہو رہے ہیں دشمن سے کب صلح کرنا جائز ہے کب صلح کرنا جائز نہیں ہے اس پر مجاہدین کی نظر ہوتی ہے خبریں سنتے ہیں حالات کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ ہمارا دشمن کیا کیا سازشیں کر رہا ہے اگر دشمن کی سازشوں کا پتہ نہیں ہوگا تو روزانہ جنگ بندی کا اعلان کر کے گھر بیٹھ جائیں گے پریشان ہو جائیں گے اس لیے سکھایا گیا وہ ان جنا انجناسلم فجنا اللہ و توکل اللہ اور اس کی مختلف تدبیریں سورہ انفال نے بیان فرمائی ہیں مجاہدین کی تیئیسویں صفت یہ ہے کہ وہ دعوت جہاد دیتا رہتا ہے جہاد کی دعوت دینا مستقل فرض ہے جیسے جہاد کرنا مستقل فرض ہے اس طرح جہاد کی دعوت دینا اور ایسے دعوت دینا کہ لوگ کہیں کہ پاگل ہو گیا یہ کیونکہ دنیا تو چاہتی ہے گھر بناؤ مزے سے بیٹھو بچے پیدا کرو پھر مر جاؤ مجاہد کہتا ہے گھر چھوڑو اللہ کے رستے میں موت کو ڈھونڈو شہادت حاصل کرو بس دعوت دیتا رہتا ہے لوگ کہتے ہیں پاگل ہے وہ کہتا ہے ہاں پاگل ہوں اللہ کے عشق میں پاگل ہو چکا ہوں دنیا کی محبت میں پاگل نہیں ہوا جہاد کی دعوت دیتے رہنا یہ بھی اس کی صفت ہے چوبیسویں صفت حب دنیا سے بچنا مجاہد دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں ہوتا سورہ امفال نے بیان کیا ہے پچیس آخری صفت جو بیان ہوئی ہے مجاہد کے یہاں سب سے بڑا رشتہ اسلام قبیلہ خاندان قوم وطن زبان مجاہد کے یہاں اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں مجاہد کے یہاں مسلمان اسلام یہی رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے یہی ایک مومن کے یہاں ہے اگر اپنا سگا بھائی کافر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں اور کسی دور علاقے کا ایک کالا حبشی مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے اس کی مدد کریں گے جا کے اسلامی رشتے کو تمام رشتوں پہ ترجیح دینا ہے کتنی صفات ہو گئی یہ سورہ انفال میں بیان ہوئی ہے اب آپ ڈھونڈیں کہ کون سی آیت میں کون سی صفت بیان ہوئی اب آئیے قوانین جنگ کی طرف خلاصہ جلدی جلدی پڑھ لیں تاکہ تفسیر شروع کر دی جائے میں آیت نمبر بتاؤں گا آپ نکالیں گے سب اور اس میں جو قانون ہوگا اس کو مختصر طور پہ دیکھیں گے جنگ کرنے کے قوانین سورہ انفال نے بیان کیے قانون نمبر ایک آیت نمبر پندرہ میں بیان ہوا ہے پڑھیں جلدی سے یہ پہلا قانون بیان کیا کہ اے ایمان والو جب کافروں سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو پیٹھ دکھا کے نہ بھاگ جانا اس لیے کہ پیٹھ دکھا کے بھاگنے والا خود کو ذلیل کرتا ہے اسلام کو ذلیل کرتا ہے موت کا وقت مقرر ہے سینے پہ گولی لگے یا پیٹھ پہ گولی لگے لیکن مسلمان پیٹھ پہ گولی کھانے کو اپنے لیے ایڈ سمجھتا ہے آر سمجھتا ہے ڈٹ کے لڑنا اور مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ مسلمانوں کو ایسا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ اس طریقے کے ہوتے ہوئے ہم دنیا میں کسی سے شکست نہیں کھا سکتے ہماری نیت ہی نہیں ہوتی پیچھے جانے کی تو جو آگے جانے کی نیت کرتا ہے ساری کائنات اس کے ساتھ چلتی ہے جو پیچھے جانے کی نیت کرتا ہے شیطان بھی اس سے دور بھاگتا ہے تو پہلا قانون یہ بیان کیا گیا دوسرا قانون بیان ہوا آیت نمبر بیس میں زور سے پڑھیں زور سے دوسرا اصول جنگ کا یہ بیان ہوا کہ اے مسلمانوں میدان جنگ میں اگر کامیابی چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جب بھی وہ تمہیں جہاد کی طرف بلائے تو ان کی دعوت سے روگردانی نہ کرو اگر تم اس چیز پہ قائم رہو گے میدان جنگ میں جا کر تو اللہ تعالیٰ کی نصرت تم پر بارش کی طرح آئے گی اور اللہ کے ایک ایک حکم کی برکت تم میدان جنگ میں دیکھو گے اور تمہیں قوت حاصل ہو جائے گی تو میدان جنگ میں لڑنے کا یہ دوسرا اصول بیان فرمایا آیت نمبر بیس میں آیت نمبر چوبیس میں تیسرا اصول بیان ہوا زور سے پڑھے نا سب سنے تاکہ اس میں دو دو جنگی اصول بیان فرمائے ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ میدان جنگ میں امیر کی اطاعت کرو چونکہ رسول امیر تھے اس وقت اس لیے ان کا آیا اور قیامت تک جو امیر جہاد ہوگا وہ رسول کا نائب ہوگا اور دوسرا دوسرا اصول اس میں یہ بیان فرمایا کہ جب تمہارے دل میں کوئی تدبیر جنگ کی آ جائے یا کوئی نیکی آ جائے تو فوراً اسے کر گزرو اگر تم نے تاخیر کی تو شیطان تمہیں دائیں بائیں کر دے گا ابھی ایک آدمی کے دل میں خیال آیا کہ میں انشاءاللہ شاء اللہ دس ایک لاکھ روپے اللہ کے رستے میں دوں گا اگر فوراً نہیں دیے رستے میں گاڑی میں بیٹھ گیا تو پچاس ہزار ہو جائیں گے اور اگر گھر چلا گیا تو پچیس ہزار ہو جائیں گے بیوی سے ملاقات کر لی تو دس ہزار ہو جائیں گے بچہ نظر آ گیا تو صفر کے اوپر آ جائے گا کہے گا میں کچھ بھی نہیں دیتا تو اس لیے میدان جنگ میں اپنی تدبیر اور نیت جو تمہارے دل میں آ جائے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے فوراً کر لو جو نیکی کا کام ہے اس میں اگر تم نے تاخیر کی تو تم لیٹ ہو جاؤ گے ایک آدمی کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا وہاں سے اتر نہیں سکتا تھا گر رہا تھا تو کہا یا اللہ مجھے نیچے اتار دے اونٹ جبا کروں گا تھوڑا سا نیچے اترا تو سوچا کہ اونٹ تو بہت بڑا ہوتا ہے اور نیچے آ گیا کہا یا اللہ میں ایک بھینس دبا کروں گا تھوڑا سا اور نیچے اترا کہا یا اللہ بکری دبا کروں گا پھر نیچے آیا مرغی پھر نیچے آیا انڈا اور جب نیچے آیا تو کچھ بھی نہیں تھا اپنے سر سے کھٹمل نکال کے جو نکال کے مار دی کہا بس یہی کافی ہے تو انسان کمزور ہے قوت فیصلہ اس کے اندر ہونی چاہیے کہ جب اس کے دل میں کوئی نیکی کا عزم آ جائے تو بس نکل کھڑا ہو ذرا دیر کر لی تو خراب ہو جائے گا یہ انتہائی اہم جنگی اصول ہے ابھی جو مجاہدین کی جو بڑی کاروائیاں کامیاب ہوئی ہیں ابھی انڈیا میں ایک شخص نے کتاب لکھی ہے ایک سو بہتر گھنٹے دہشت میں اس نے وہ جہاز جو اغوا ہوا تھا جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے رہائی عطا فرمائی ان کے پائلٹ سے اور ان لوگوں سے اس نے سارے انٹرویو جمع کیے ہیں اور یہ انگلش میں یہ کتاب چھپی ہے دو سو صفحے کی اور اس نے مجاہدین کو بہت رسوا کرنے کی کوشش کی لیکن بہت تعریف ہو گئی اس کے اندر الحمد تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جو ہائی جیکر تھے جنہوں نے جہاز اغوا کیا تھا وہ فوری فیصلہ کرتے تھے جب ان کے دل میں کچھ آتا تھا تو بس فوراً کرواتے اور ہم ذرا دائیں بائیں دیکھتے تو وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں گرنیڈ ہم پھاٹ دیں گے اسے تو کہا بس اسی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہو گئے اور امرتسر میں بھی ان کو نہیں پکڑ سکے دبئی میں بھی نہیں پکڑ سکے کہیں بھی نہیں پکڑ سکے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی یہ ایک اہم چنگی اصول ہوتا ہے مجاہد اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جائے دل میں نیت آئی کہ میں یہ ایکشن کروں اور پھر ذرا چلا گیا مشورے کے لیے تھوڑا سا تو تباہ و برباد ہو جائے گا تو یہ اصول بیان ہوا کون سی آیت میں چوبیس آیت نمبر ستائیس میں ایک اور اصول ہے ہاں چلیے چلیے اے ایمان والو اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ اور اپنی امانت والی چیزوں کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرو جو مجاہد اللہ کے ساتھ خیانت کرتا ہو اللہ کی نافرمانی کرتا ہو رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہو اپنی قابل امانت چیزوں کے ساتھ خیانت کرتا ہو میدان جنگ میں وہ جا کر کافروں سے شکست کھا جاتا ہے کافروں سے شکست کھا جاتا ہے اس لیے جنگی اصول یہ بیان فرمایا کہ مجاہد کو چاہیے کہ امانت پر رہے جب امانت پر رہے گا تو وہ قوت سے لڑ سکے گا ورنہ اس کے دل میں چور آئے گا کھٹ پٹ آئے گی اور وہ تباہ و برباد ہو جائے گا یہ ایک اہم جنگی اصول بیان فرمایا انتیس نمبر آیت میں ایک اور اصول بیان فرمایا اے ایمان والو تقوا اختیار کرو تقوا کے معنی بتائے گئے کہ قربانی دینے میں کوئی پیچھے نہ ہٹے یہاں تقوی کے معنی یہ ہے کہ قربانی دینے میں کوئی پیچھے نہ ہٹے جب میدان جنگ ہو تو ہر شخص دوسرے سے آگے نکل کے جانے کی کوشش کرے ہر شخص دوسرے سے آگے جب یہ کریں گے تو تب اللہ تعالیٰ فرقان آتا فرما دے گا فرقان کے معنی یہ کہ قوت فیصلہ حق اور باطل میں فرق کرنے کی طاقت یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے یہ قوت انسان کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے گا تو اللہ تعالیٰ سے قوت لینے کا طریقہ قربانی بیان فرمایا گیا یہ جنگ کا ایک اہم ترین اصول ہے جو انتیس نمبر آیت میں بیان ہوا اسی طرح سے پینتالیس نمبر آیت میں ایک اصول بیان ہوا میدان جنگ میں ثابت قدمی کیسے حاصل ہو جائے گی کس طرح سے آدمی میدان جنگ میں دشمنوں کے سامنے ڈٹ کے لڑ سکے گا اس کو بیان فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کا ذکر اللہ کی یاد یہ مجاہد کو بہت طاقت دیتی ہے آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ بعض جگہوں پہ مجاہدین نے پتھر مارے اللہ کا نام لے کر تو دشمنوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا اس لیے کہ ہر چیز میں تاثیر رکھنے والا کون ہے دوسرا آپ میں سے کوئی شخص کبھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوا ہے کوئی جو مصیبت میں گرفتار ہوا ہو تو وہاں انسان دو چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے دو احساسات میں ایک تو سمجھتا ہے میں بے بس ہوں کمزور ہوں کیا کروں اور دوسرا خیال آتا ہے کہ میں تنہا ہوں اکیلا ہوں میں کیسے چلوں تو جب آدمی اللہ کو یاد کرے گا تو اس کی تنہائی ختم ہو جائے کہے گا میں اکیلا نہیں ہوں اللہ بھی میرے ساتھ ہے قوت آ جائے گی اور دوسرا اپنے آپ کو بے بس اور کمزور نہیں سمجھے گا بلکہ کہے گا مالک الملک جو سبحان ہے جہاں دنیا کے ایٹم بم ہائیڈروجن بم کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی طاقت شروع ہوتی ہے تو وہ میرے ساتھ ہے تو جب آدمی اس چیز کا تصور کرے گا اور اس چیز کو یاد کرے گا تو اس میں قوت پیدا ہو جائے گی اور اپنے دشمن پر غالب ہو جائے گا بھاری ہو جائے گا یہ اصول بیان ہوا ہے اس کے اندر یہ کون سی آیت نمبر تھی پینتالیس آیت نمبر چھیالیس میں ایک اور اصول بیان ہوا اس میں یہ اصول بیان ہوا کہ لشکر کو متحد رکھنا چاہیے اسلامی لشکر میں کتنے حصے ہوتے ہیں پانچ حصے ہوتے ہیں جب پانچ حصے کٹھے ہو جائیں تو وہ جیش بن جاتا ہے پانچ حصے کٹھے ہو جائیں تو کیا بن جاتا ہے جیش جیش کا عدد کتنا ہے تین سو تیرہ ابجد حوض ہوتی کلی آتا ہے کسی کو یہ حروف ابجد کا حساب ہے اس اعتبار سے جیش کا عدد کتنا بنتا ہے تین سو تیرہ اور غزوہ بدر میں کتنے مجاہدین تھے تین سو تیرہ کے عدد میں برکت ہے تین سو تیرہ سے جیش بنتا ہے اور جیش کے حصے کتنے ہوتے ہیں پانچ اور ان پانچ حصوں کو کہا جاتا ہے خمیس کیا کہا جاتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں پہنچے تو خیبر کے لوگوں نے کہنا شروع کیا محمد الخمیس محمد الخمیس کہ محمد ان کا لشکر آ گیا جب ہم نے اپنی جماعت کا نام جیسے محمد رکھا تو حضرت مفتی صاحب مفتی اعظم صاحب نے مجھ سے بلا کے پوچھا کہ اس نام کی کوئی دلیل بھی ہے تو میں نے اس وقت ذہن پہ زور دیا تو چند دلائل ذہن میں ایک حدیث میں نے یہ بیان کی نے کہا جب خیبر کے یہودیوں کے پاس حضور پہنچے تو انہوں نے کہا محمد والخمیس محمد والخمیس کا معنی بنتا ہے جیسے محمد کہ محمد آ گیا اور خمیس آ گیا تو لشکر میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں پانچ چیزیں ایک اس میں مقدمہ ہوتا ہے ایک اس میں قلب ہوتا ہے ایک اس میں میمنا ہوتا ہے ایک اس میں میسرا ہوتا ہے اور ایک اس میں مؤخرا ہوتا ہے یہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں کس میں ہر لشکر میں ان پانچوں کو متحد رکھنا اور متحد رہنے کا طریقہ کیا ہے مثلا ہمارا جسم سارا کام کرے گا جب کیا چیز ٹھیک ہوگی دل ٹھیک ہوگا قلب ٹھیک ہوگا جب سارے جسم کا تعلق دل کے ساتھ ہوگا سب ٹھیک تو لشکر کے سارے حصے امیر کے ساتھ ملے ہوئے ہوں امیر کی اطاعت میں ہوں اور ان کے قلوب بھی آپس میں جڑے ہوئے ہوں اور ان کے درمیان کمیونیکیشن یعنی رابطے کا سلسلہ بھی اچھا ہو تو وہ لشکر کامیاب ہوگا تو اس میں یہ اصول بیان کیا گیا کہ لشکر کو متحد رکھنا اگر متحد نہیں رکھ سکے تو پھر مشکل ہو جائے گی پریشانی ہو جائے گی یہ اصول بیان ہوا کون سی آیت نمبر میں چھیالیس میں ستاون نمبر آیت پڑھیے پڑھیے جلدی اس میں بہت اہم اصول بیان ہوا کہ جب کافر تمہارے ہاتھ چڑھ جائیں تو ہلکی مار دے کے نہیں چھوڑ دینا انہیں ہلکی مار دے کے چھوڑو گے تو دوبارہ آ جائیں گے لڑنے کے لیے اس لیے ایسی مار لگانا ایسی مار لگانا کہ فشرد بھی ہمن خلفا ہوں کہ ان کے پیچھے والے بھی گھر بیٹھے ہوئے پسینہ پسینہ ہو جائیں فشرت شریعت کے معنی الانتشار مع الاضطراب منتشر کر دو مسترد کر کے کافروں کو ایسی عبرت ناک طریقے سے مارو اور ایسے عبرتناک طریقے سے ان کے ساتھ لڑو کہ ان کے پیچھے والے خود گھبرا جائیں اور گھبرا کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہ آئیں بلکہ اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہو جائیں اس لیے یہ ہلکی ہلکی لڑائیاں اور پھر روز روز کی جنگ بندیاں اور پیچھے ہٹ جانا اس چیز کے پیچھے نہ پڑو بلکہ من ہوں یہ جنگ کا ایک بہت اہم اصول بیان ہوا آیت نمبر کیا تھی ہاں آیت نمبر ساٹھ میں ایک اور اصول بیان ہوا ہے اس میں ایک اہم اصول بیان ہوا جس کی میں آگے چل کے انشاءاللہ تشریح کروں گا وہ اصول یہ کہ اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرو ان پر روب ڈالو اگر اس میں آپ لوگ کامیاب ہو گئے تو بعض دفعہ جنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی روب دنیا میں کسی بھی قوم کا جو غلبہ ہوتا ہے جو حکومت ہوتی ہے وہ روب کی وجہ سے ہوتی ہے طاقت کی وجہ سے نہیں ہوتی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے یہ سانپ جو ہوتا ہے سانپ جانتے ہیں سانپ آپ حضرات اس سانپ کا ایک روب ہوتا ہے حالانکہ آپ کو پتا ہے سانپوں میں سے نوے فیصد بلکہ اس سے زیادہ سانپ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر زہر نہیں ہوتا منہ میں لیکن کوئی بھی سانپ کاٹ لے تو اس کا روب اتنا ہوتا ہے کہ آدمی ویسے مر جاتا ہے اور یہ مینڈک مینڈک جانتے ہیں آپ مینڈک میں سانپ سے زیادہ زہر ہوتا ہے لیکن مینڈک کا کوئی روب ہوتا ہے کسی پر بچے بھی اس کو پکڑ کے یوں مارتے ہیں سناتے واقعہ لکھا ہے کہ مینڈک اور سانپ کا مناظرہ ہو گیا آپس میں مینڈک نے کہا کہ میرے اندر زہر زیادہ ہے سانپ نے کہا تیرے اندر زہر ہو یا نہ ہو میرا روگ چلتا ہے دنیا پہ چنانچہ کہتے ہیں کہ پہلے سانپ نے آ کے ایک آدمی کو کاٹا اور چھپ گیا اور مینڈک سامنے آ گیا تو وہ آدمی ہنس پڑا کہتے ہو بیوقوف تو نے بھی کاٹنا سیکھ لیا بڑے بھاگ دوسرے آدمی کو مینڈک نے کاٹا اور چھپ گیا سانپ سانپ نے آیا اس نے کہا سانپ سانپ سانپ کرتے مر گیا وہ آدمی تو طاقت کس چیز میں ہے روب میں کل تک ساری دنیا پہ سوویت یونین کا روب تھا سوویت یونین سوویت یونین یہ ہمارے عرب شیخ جو ہیں بےچارے یہ سفید جبے والے یہ سوویت یونین کو وہاں سے بیٹھ کے پیسہ بھیجتے تھے کہ ہمیں نہیں مارنا تھی جی۔ وہ اتنا دور بیٹھے تمہیں کیا کر لے گا کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن روب تھا اس کا ساری دنیا پہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو زلیل و خار کیا اور دریائے آمو سے پار گیا ایسا اس کا روب ٹوٹا کہ خود اس کے اپنے افراد اس کے ہاتھوں نہیں سنبھل رہے آج بھی روس کے پاس تیس ہزار ایٹم بم ہیں تیس ہزار ایٹم بم لیکن کوئی ملک اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے ازبکستان نے آزادی لے لی تاجکستان نے آزادی لے لی ترکمانستان نے آزادی لے لی قازقستان نے آزادی لے لی کرگیزتان نے آزادی لے لی اور جو برلن کی دیوار تھی وہ خود بہت ٹوٹ گئی مشرقی مشرق کی طرف کئی علاقوں نے جو یورپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے انہوں نے اس سے آزادی لے لی بوسنیا الگ اور پھر یوگو سلاوی الگ ہو گیا اور یہ سارے علاقے اس سے ہٹ کے تو سارے ٹوٹ گئے چیچنیا والوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی خس روزی فیڈریشن کے اندر مصیبت آئی ہے ایک ایک سے بھیک مانگتا پھرتا ہے کل بھی تیس ہزار ایٹم بم تھے آج بھی ہیں کل تک روب تھا اس کا دنیا کے اوپر لیکن چند مجاہدین نے اپنے سینے کے اوپر بم باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کر کے اس ظالم کا روب ختم کیا آج وہ ساری طاقت اس کے پاس ہے اور کوئی چھوٹا سا ملک بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آتا اور آج شیطان امریکہ کے پاس طاقت نہیں ہے روب ہے صرف طاقت نہیں ہے صرف کیا ہے مسلمان ڈر رہے ہیں بس امریکی میزائل امریکی سیٹلائٹ امریکی فلاں وہ امریکی اتنا طاقتور ہوتا تو خود نہیں پکڑ سکتا تھا کسی آدمی کو روزانہ انعام رکھتا ہے کہ فلاں کو پکڑ کے لا دو بیس کروڑ دوں گا فلاں کو پکڑ کے گنڈا بنا ہوا ہے اگر اتنا طاقتور تھا تو پکڑ لیتا نا جا کے کسی کو خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے مکڑی کا جالا ہے پیشاب کا قطرہ زلیل ہے خار ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف مسلمانوں کے دل پہ اس کا روب ہے انشاءاللہ چند مجاہدین کھڑے ہوئے اور کہیں جا کے اس کا روب ختم کیا تو یہ بھی ایک اختیار کے بھیک مانگے گا یہ جو گورے یہ جو گورے مائیکل جیکسن آتے ہیں اور ہم سارے انہی کی طرح پینٹیں پہنتے ہیں کبھی ٹائٹ پینٹ ہو جاتی ہے کبھی اس میں ہوا بھر کے بیگی ہو جاتی ہے کبھی کوئی جیکٹ آتی ہے کبھی یہ دیکھنا یہ گلیوں میں کھڑے ہو کے ایک ایک روپیہ مانگیں گے لوگوں سے زلیل ہو جائیں گے یہ روب ہوتا ہے طاقت نہیں ہے قوت نہیں ہے خبیص جو مرد مرد سے شادی کرتے ہوں ان لوگوں میں یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں سے لڑیں ایسی مغزوبی علیہم ظالین ایسے ذلیل لوگ جو موت سے ڈرتے ہوں جو پیسے پہ مرتے ہوں روز اسی وجہ سے جھوٹی کتابیں لکھی جاتی ہیں آپ کو پتا جھوٹی کتابیں اسرائیل نے کئی جھوٹی کتابیں لکھی ہیں کہ ہم نے یہ چیز بنا لی یہ چیز بنا لی یہ بم بنا لیا یہ چیز بنا لی پھر امریکہ لکھتا ہے کہ میں نے یہ بنا لیا انٹرنیٹ کے اوپر روزانہ لائیں گے کہ یہ بنا لیا تاکہ مسلمان بےچارے گھر بیٹھ کے کامتے رہیں ان کو ٹیکس دیتے رہیں کچھ بھی نہیں بنایا ان بد نے